جناب نکما دعوت خطاب واسطے میں حوالے کرے سا لیکن میں چاہتا ہوں ذوق اتنا دکھاؤ کہ حق دے نال بغض رکھن والے اگر کوئی پنڈال وچ بیٹھے دعا کرے سا اللہ پاک انہاں کو ہدایت دے گے اگر او نہیں قابل تول نعرے دے نال ہی انہاں دے چہرے تو پتہ لگ ونے کہ حق گو کوئی ہور ہے باطل گو کوئی ہور ہے اچھی آواز نال اللہ دے پاک نام کو بلند کرو نعرہ تکبیر احباب ذی وقار علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے لیکن میں یہ اکثر کہتا رہتا ہوں کیا کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اقبال کے دور میں جب علامہ اقبال رحمت اللہ تھے اس وقت اگر ہمارے استاد محترم ہوتے جب اب جیسے خطاب فرماتے ہیں اس وقت علامہ اقبال کو پتا ہوگا کہ اس روح زمین پر ایسا کوئی شیر ہے ایسا کوئی مرد کلندر ہے ایسا کوئی جوان ہے جو بادل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کی بات کہنے کی پوری طاقت رکھتا ہے تو علامہ اقبال کبھی یہ نہ کہتے میرا پیام اور ہے بلکہ ڈچے کی چوٹ پر کہتا ہوں علامہ اقبال یہی فرماتے کہ اوروں کہے ہے ارے ان کا پیام اور ہے اور باپ کے ہو تم اب یہ بھی سنو کہ نام ہے تائرے باب اور ہے ہاتھوں کو الحمد لله وجعلنا من أهل السنة والجماعة في الإسلام والصلاة والسلام على حبيبه خير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 اللہ وبرکاتہ دوستان گرامی غالباً جلسے دی آخری نشستے اور ان شاء اللہ رحمان جناب بھی جو خطاب سماعت فرماؤ گے وہ بھی آخری ہونا ہے جنوں کہ نے حرف آخر اس خطاب دا عنوان دین میں جبر نہیں ہے باقاعدہ موجودی حیثیت اس پرسوں تحصیل فالیا ضلع منڈی بہاؤدین پیش کیتا سی اور اج جناب دے نظر کرن لگا جو بیان کرانگا دین دے خلاف ہونا تے ممکن ہی نہیں آئین دے خلاف بھی نہیں ہوئے پاکستان دے سنتالی تو لے کے تہتر آئین تک مطابق ہی آم رواجی خطاب نہ سمجھنا نہ میری تقریر رواجی ہوتی اسان دین سمجھانا ہے اللہ پاک دے فضل نال پاک محمد کریم دی رحمت نال بزرگان دین دی برکت نال دین دا ایسا سبق پڑھاؤنا ہے جڑا زندگی کسے پاسوں نہ ملیا ہوگا جگ کی سنائی سڈے کول سنائی نہیں جاتی حق کی سنائی سڈے کول چھپائی نہیں جاتی توجہ ہے سن سنتالی کے اندر پاکستانی قوم دے بابا مسٹر جناح کا وہ بیان جیڑا پاکستان دا پالیسی ساز بیان سی اس دے اندر صاف ذکر ہویا کھڑا ہے اور اس دی فلم باقاعدہ ویڈیو نیٹ دے مسٹر جنا صاحب دے اپنے آواز دے نال محفوظ جس دے اندر صاف کہہ دیتا گیا ہے کہ پاکستان بن رہا ہے اگر آپ اس کے دستور پر عمل کریں گے تو دیکھیں گے کہ نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا مذہبی معنی میں نہیں کیونکہ مذہب ہر کسی کا ذاتی مسئلہ ہے سیاسی معنوں میں نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلم مسلم رہے گا یہ الفاظ کتابی شکل میں بھی موجود ہیں اور ویڈیو کی شکل میں بھی موجود ہیں جو یہ پاکستان کی پالیسی پہلے دن بنائی گئی کہ مذہب ہر کسی کا ذاتی مسئلہ ہے تو پھر میں اس بات کہنے میں ضرور حق با جانب ہوں گا کہ حکومتوں کو لوگوں کے مذہب کے اندر مداخلت کرنا ان میں جبر کرنا اور پھر یہ شرطیں رکھنا کہ مدارس منظوری کے ساتھ چلیں فلاں چلیں فلاں کریں ہم جس کو چلنے دیں گے وہ چلیں گے جس کو نہیں چلنے دیں گے وہ نہیں چلیں گے یہ کیا تک بنتی ہے صرف اتنا دیکھنا چاہیے کہ کوئی شخص پاکستانی ہے اگر پاکستانی ہے تو اس کو اپنے مذہب کے اندر چلنے کی پالیسی کے مطابق مکمل اجازت ہونی چاہیے اور یہ تہتر کا ہے وہ سینتالیس کا تھا یہ تہتر کا ہے اپنے موضوع کی بنیاد قائم کر رہا ہوں پریشان نہ ہونا اس لیے آرٹیکل بھی تہتر دا آئین اتنے موٹے لفظ لکھیا ہے آئین پاکستان آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان انیس سو تہتر منصور بک ہاؤس لاہور انار کلی اس کی آرٹیکل بھی لکھا ہے شف جنوں کہ دفاع جنو کہ یہ آئین ہے تعزیرات نہیں ہے تھانے کچہری کی تعزیرات اور ہوتی ہیں وہ میرے پاس پڑی ہیں یہ اور یہ ہے آئین جی یہ آئین ان کا امام اور پیشوا ہے یہ آئین تعزیرات کا پیشوا ہے آرٹیکل بھی کے اندر کر لکھے مذہب کی پیروی اور مذہبی اداروں کا انتظام کرنے کی آزادی اس دی پہلی دفعہ لکھیے کہ ہر ایک شہری کو ہر ایک شہری کو یعنی چاہے مرزائی ہو چاہے مسلم ہو چاہے بھابی ہو چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو چاہے ہندو ہو چاہے سکھ ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے ہر ایک شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کا حق ہوگا بات کو سمجھنا ہر ایک شہری کو اللہ پھر غور نال سمجھو اگر روایتی بابا تو روایتی بابا تو جناب جان چھڑا کے دین دی طلب کا کوئی خیال رکھتے ہو ناجیز کے الفاظ سے بار بار غور کرو مینو ہیکا مینو ہیکا بابا سریلے شیر بڑے آؤ سمجھ آئی کہ نہیں آئی لیکن میرا سیاں کو میں تھوڑا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا نبی پاک کے ممبر کی وراثت اور میراث ہونے بہت فرق گیا سر گر آواز دین دے نال رکھنا اور بات ہے لیکن اینو ہی خطاب سمجھنا یہ یہ اور بات اپنی آرٹیکل بیس آئن دی شدھ وی دو دفعہ سن لو ہر ایک شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کا حق ہوگا دوسری ہر ایک مذہبی گروہ اور اس کے ہر ایک فرقہ کو اپنے مذہبی اداروں کے قائم کرنے برقرار رکھنے اور انتظام کرنے کا حق ہوگا لہذا آئین کی روح سے ہر مذہب والے سرکاری پابندی تو بغیر منظوری تو بغیر اپنے مدرسے قائم کرنے اور چلانے کا حق جب آئین نے دے دیا ہے تو ہمیں کسی یا کسی تھانے سے پوچھنے کی حادت نہیں توجہ توجہ جلسے کی منظوری ملی ہے یا نہیں ارے جب بابا جنا سے مل گئی ہے تو ہمیں کسی اور سے لینے کی کیا ضرورت ہے توجہ ہے اللہ دے فضل نال دین سے دین ریا ناچیز آئین اللہ بولے سے آئیے ماہرین انگڑا منہ پا لے یہ بات یاد رکھنا ایک ہوتا ہے قانون ایک ہوتا ہے آئین قانون کی حیثیت فکا کی ہوتی ہے اور آئین کی حیثیت ان کے اندر وہ رکھی گئی ہے دین کسی بھی دے واسطے تین حاکم میں جڑا قانون تعزیرات واسطے آئین حاکم میں ہے اگر یہ تھانہ کچہری والا خلاف چل رہا ہے تو آپ کو حق پہنچتا ہے آپ آئین کے مطابق کوٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں یہ قانون غلط بنا ہوا ہے آئین یہ کہتا ہے قانون اس کے خلاف کیوں ہو گیا میں جان کے کوٹا تو ادھر جانا نہیں نہیں تو میں نچا دیا جی باندر نچائی رہا ہے توجہ ہے یہ دیکھو میرے دوستو آئی کہتا ہے مرزائیوں کو بھی اپنے مذہب اور ثقافت کو پھیلانے کی اجازت ہے مگر قانون یہ کہتا ہے سنا دوں بولے بولے ہو ہو ہو ہو قانون یہ کہتا ہے نارے تحقیق علماء حق اہل سنت علماء حق اہل سنت سبحان اللہ دفعہ دو سو اٹھانوے بی القاب حرکات اور خطاب وغیرہ کا غلط استعمال قادیانی یا لاہوری جماعت کا کوئی فرق جو خود کو احمدی یا کسی دیگر نام سے موصوف کرتے ہیں جو زبانی یا تحریری الفاظ سے ظاہر یا ظاہری بیان سے کسی شخص کا علاوہ خلیفہ یا پیغمبر محمد کے مصاحب کے بطور امیر المومنین خلیفت المومنین خلیفت المسلمین صحابی یا رضی اللہ عنہ کے حوالے دے خطاب کرے کسی شخص کا علاوہ زوجہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور ام المومنین کے حوالے دے یہ خطاب کرے کسی شخص کا علاوہ پیغمبر حضرت محمد کے رکن الخمبا کے بطور اہل بیت کے حوالے دے خطاب کرے یا اپنی عبادت گاہ کا بطور مسجد کا حوالہ دے نام لے یا پکارے دوسرے دونوں اقسام میں سے کسی قسم کی ایسی مدت کی سزا قید دی جائے گی جو تین سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانہ کبھی مستوجب ہوگا آگے مزید مقصد کیا امیر المومنین خلیفت ام المومنین وغیرہ کا کوئی لقب مرزائی اپنے مڈیریا واسطے استعمال کرے تو وہ جرم یہ ہے دفعہ دو سو اٹھانوے بی ایک ہے دفعہ دو سو اٹھانوے سی قادیانی جماعت وغیرہ کے اشخاص کا خود کو مسلمان کہنا یا اپنے عقیدہ کی تبلیغ یا اشاعت کرنا اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جرم ہے کہ قادیانی اپنی اپنے مذہب کی اشاعت نہیں کر سکتا اپنے اپنے عقیدے کی تبلیغ نہیں کر سکتا مگر آئین یہ کہتا ہے کہ ہر ایک شہری کو اپنے مذہب اور ثقافت کو پھیلانے اور اس کے انتظامی ادارے قائم رکھنے کا مکمل حق حاصل ہے اسی وجہ سے مرزائیوں نے آج تک اپنے مذہب کی تبلیغ کو روکا نہیں ہے ان کا سلسلہ جاری ہے نیٹ کھولے مرزائیاں کی تبلیغ جاری ہر سال بارہ ہزار بچہ مسلمانوں کا مرزا ہی بنتا ہے تحت وہ تبلیغ بھی کر رہے ہیں ان کا مذہب بد بھی رہا ہے اور کسی اس گل کی گواہی دو گے کہ روز مرہ یا سالانہ مرزائیاں اضافہ ہو رہا ہے کمی نہیں ہو رہی سچی دسو تھوڑی معلومات کے مطابق مرزائیاں اضافہ ہے یا کمی ہے بچی بولو اچھی مرو اضافہ کیوں ہو رہا ہے اگر قانون کے مطابق انہوں نے بولن کی اجازت ہی نہ ہوتی اپنے عقیدے نو پھیلاو کی اجازت نہ ہوتی دفعہ دو سو پچانوے سی دفعہ دو سو اٹھانوے سی کے مطابق ایمان نال دسو بدلے سن بولنے نہیں وہ مدرے سن کیوں مد رہے ہیں آئین ان کا ساتھ دے رہا ہے اور وہ ہے پیام اور میرا پیام اور ہے دوستو جب سانو ادارے بھی قائم کرن دی آئی بھی اجازت دینا تو کون آئے سانو دہشت گرد کرنے والا دین تو دین ہے دین تے سانو آزادی دیتی دیتی دین کہ حق دے چل حق نہ بن کے رہو کسی تو پوچھنے کی اجازت ضرورت سوائے ہونا چند پابندیاں میں جڑی اسلام نے رکھی نے اور وہ بھی اسلامی حکومت کے دور میں توجہ ہے اور سانو تو آئی نہیں اجازت دینا ہے وہ مولویوں کو جا کے کھولو خدا وہ دے آنکھ کھولو اے کریمہ شریف تے زارا بھائی اندرے بھائی چی سارا علم سمجھا اس دنیا نو بھی کو سمجھنا ہے کہ نہیں سجنو نہ سمجھو گے مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں اقبال نے کہا تھا کیونکہ ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی اور واقعی وہ سارے مسلمان خطاب کر رہے ہیں نہ سمجھو گے جاؤ گے اے ہندوستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اور کچھ خدا نہ خوف کرو لنگر آیا اور بابے شیر دیا آگاہ اچھی بولو سبحان اللہ اور مدرسے آئے دن جو جبر ہوتا ہے جو ظلم ہوتا ہے جو زیادتی ہوتی ہے جو قانون بن رہا ہے یا مذہب کے خلاف یا اہل مذہب کے خلاف کی چکر ہے وہ کدی تھی سوچا ایک سو سال پہلو اکبر الہبادی جج سن انگریز دور دے لسان العصر جنہ دے جنہ دے کلام جنہ دے کلام ادبیات اندر بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں اور سکول دیا کتابوں دے کلام کے مضامین شامل نے وہ اکبر آبادی ایک سو سال پہلا فرما گئے جو فرما گئے بالکل اوے پیا ہوتا ہے میں پڑھ دیا شیر تے غور کرے کہ اس بندے دا شیر ہے کہ علامہ اقبال جن کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں میں آپ کو اس نگاہ سے دیکھتا ہوں جس نگاہ سے شاگرد اپنے استاد کو دیکھتا ہے اس مفکر کے کلام دے قربان جاوا کیا اس نے جامعیت پیدا تھی کہ ہوں جو کچھ حالات نے انہیں سو سال پہلو پیش کر دیتے دیتے دس لسان اکبر لسان اکبر بڑی آبادی فرما نے نہ کون سا قانون سزا دے گا مجھے نہ جان کون سا قانون سزا دے گا مجھے مجھ پہ الزام ہے مذہب کی طرف تاری کا سو سال پہلو دس رہے ہیں کہ ارادے کی نے بابے آپ فرما رہے ہو مذہبی ہو مسلمانوں کوئی خبر نہیں کیڑے کیڑے قانون بنن کی سزا بنن گیا کہ مسلم ہے کون مسلم ہے کون مذہب ہے کون مذہب سے دین کی طرف تاریخ کرتا ہے کون مذہب سے دین کی حمایت کرتا ہے کون مذہب سے دین کی گل کرنا چاہتا ہے گل کرنا چاہے گا سو سال پہلے یہودی اور یہودی کتوں کے ارادے اکبر آبادی نے بتا دیے وہ یہی ہے کہ ہر قانون انہی کے خلاف بناؤ جو حسین کے دین کی بات کرنے والے ہیں جو حسین کے دین کی بات کرنے والے ہیں جو مذہب کی بات کرنے والے نہ جانے کون سا قانون سزا دے گا مجھے مجھ پہ الزام ہے مذہب کی طرفداری دین کے جڑے طرفدار بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کرو بے تے سیکولر سیاست سیاست کے طرفدار ہاتھ کھڑا نہ میں رہا جڑے اسلام کے طرفدار ہو ہاتھ کھڑا کرو سمجھ نہیں لگ رہی تھی سارے اسلام کے طرفدار ہو گئے سیاست والے کہڑے کہتے سیکولر کہڑے کہتے فرنگیاں والے کہڑے یہ جڑی ستر سال تو یہودیت چلتی پی ہے تھی سارے ادھر ہاتھ کھڑے کر دیتے ہوں میں قسم خدا کر کے آنا میں جن مرضی سیکولر جلسے خطاب کرا اتنے آخا ہاتھ کھڑے کرو نہ سارے کر دیں مینو سمجھ نہیں لگنی کہ کوئی جن بھوت نے جنہوں چلتا ہے پیا سارا لیکن کہندے نے مولوی بڑے سیانے ہوں دلنا تسی ساٹھے تو بعد سیانے ہیں وقسمیہ بیا کہنا تسی تے سانو بھی ٹھگی لا لے توجہ ہے میں اس قوم کی زیادہ شان نہیں بیان کرنا چاہتا میں یہ دسنا چاہنا ان شاء اللہ سانو توقع ہے کہ اگر سانے حقیقت دس دیتی جائے نا ان شاء اللہ تصا حقیقت ہی کھلونا جھوٹ نال نہیں گل یہ اصل مجبوری تھی ہے بالکل سنو لگتا ہے پیا کہ تمہیں دسیا نہیں گیا لیکن اس طرح کے حوڑے بڑے بہتے وہی وہ جڑے قانون بنا نے کہ ہاں کہڑا مذہب کا طرفدار بیٹھا ہے ایمان دسو بھی جرم ہو گیا ہے مولوی آخر نے پتہ نہیں اتنے کنے بندے میرے خلاف بول کے گئے ہونے یا کسی چٹ لکھی ہونی ہے کسی کچھ کشتا ہونا ہے لیکن میں مولویا کا ایڈا دشمن ہاں کہ میں نہ مولوی ہوں انگریزی کتے تو جان چھڑا لو اپنی میں ایڈا یہاں کا دشمن ہاں میں ظالم ہاں کھلا لو بغیر لسنس جیل جیل مسیحت مسجد اپنے مدرسے نہیں کٹیا کر سکنا قرآن نہیں کٹیا کر سکنا جیل چلا جائے گا اور ہر مہنگی ہو رہی ہے دن ب دن لیکن مولویاں دیا کھلا سستیاں ہو رہی ہیں سچی دسیا جی تھی کھل کنی سستی ہو گئی یہ میرا لطیف اشارہ ہے اگر کوئی سمجھے مولویا کی کھل بہت سستی ہو گئی اس میں بھی میرا بہت اشارہ ہے بہت گہرا اشارہ ہے اگر کوئی سمجھ جائے ہر ایک کی کھل مہنگی مولوی دی ہر ایک کی کھل مہنگی مولوی دی بہت سستی ہو گئی ہے کیوں کہ اپنے بزرگوں نے راہ نو چھٹ بیٹھا ہے نہیں تو تینوں میں دس دا جو مولوی کی کھل مہنگی کی اور الحمدللہ ہوں بھی اگر مولوی کی کھل مہنگی ہو سکتی ہے فکر نال ہو سکتی ہے حضرت بریلوی اور مہر علی تو آئی ہے چشتی نے ترجمانی کی نا تکبیر نا رسالات نر تحقیق میرا ہاتھوں بلند کر کے شیر کا تقریر شیر والا جگرا بنا کے سنو جو بولو بولو بولو ایک آئین آئی قانون ایک فرق اور حوالے نال بھی دے چڑنا پہلا سمجھایا مرزا ہی تبلیغ کر رہا آئی قانون کہہ وہ نہیں بول سکتا توجہ نہیں فرمائی تازی رات پاکستان کا مجموعہ کہتا ہے کا فرض بنتا ہے تھانہ مرزائی کو بولنے نہ دے آئی کہتا ہے اس کو پھیلانے کا حق حاصل ہے وہ آئین پر عمل کر رہا ہے میں تین دفعہ تین دفعہ ایک اور سنا دیا فرق دس دیا تاکہ پتہ لگ جاوے کہ اسی مولوی جہل کٹے سڈے مہربانی کرنے سان شعور سکھانے آئے دن انگلش سارے مدرسے چاڑن کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ انہوں بھی کوئی مینو دنیا ساری ہزور کے جوڑے کا کر سدکا پڑھ وہ سکول والے وہ گریجویٹ وہ گریجویٹ کٹھے ہو جان وہ تمہیں آئی نہیں پتا توجہ ہے سنو ذرا بولو لو جی آئی کہتا ہے ہر ایک شہری کو اپنی ثقافت پھیلانے کا حق ہے ذرا تین گلا قانون دیا سن لو دیا سن لو عمل یا نہ اس کا میں ذمہ دار نہیں سنا دیا اچھی بولو راجے بیٹھے ہو جی سمجھدار بیٹھے ہو تے میری گل تے ہوے کوئی عامی شخص لیکن سدھو سدھو نال میں ضرور خطاب کرنا ہاں۔ توجہ نال لو میرے سونے سفا دو دفا دفا دو سو بانوے دفعہ دو سو ترانوے دفعہ دو سو چورانوے بانوے ترانوے پڑھ دیا فحش کتابوں وغیرہ کی فروخت وغیرہ فحش کتابوں وغیرہ کی فروخت وغیرہ جو کوئی بیچے بے حیائی کتاباں بیچے کرائے پر دے کرائے پر دے کرائے پر دے تقسیم کرے اعلانیہ طور پر نمائش کرے یا کسی طرح اس کی شاد کرے یا بغیر فروخت کرایہ تقسیم اعلانیہ نمائش یا اشاد کوئی فحش کتاب پمفلٹ فلٹ کاغذ ڈرائنگ تصویر شبی یا مورت یا کوئی دیگر فحش ہے جو کچھ بھی ہو بنائے تیار کرے یا اپنا قبضہ میں رکھے یا کوئی فاش ہوتا تلکھا بالا آگر کے لیے درامد برامد کرے ادھر سے باہر باہر سے ادھر یا منتقل کرے یا کر یا یقین کرنے کی وجہ رکھتے ہوئے کہ ایسی شے فروخت کی جائے گی کرایہ پر دی جائے گی تقسیم کی جائے گی یا اعلانیاں دکھائی جائے گی یا کسی طرح سے اس کی اشاعت کی جائے گی یا کسی کاروبار میں حصہ لے یا منافع وصول کرے جڑا ہوئے بغیرتی دا جس کے دوران جس کے دوران عمل وہ جانتا ہے یہ یقین کرنے کی وجہ رکھتا ہے کہ اس قسم کی کوئی ہے کسی متذکرہ بالا گرد کے لیے بنائی تیار کی گئی خریدی رکھی درامل برامل پہنچائی اعلانیہ دکھائی یا کسی اور طرح اس کی اشاعت کی گئی ہو یا کچھ کرے کہ کسی بھی طریقے سے ظاہر کرے جیسا کہ کچھ بھی ہو کہ کوئی شخص کسی فیل میں مصروف ہے یا مصروف ہونے کے لیے تیار ہے جو اس دفعہ کے تحت جرم ہے یا یہ کہ اس کے کوئی فاش ہے کسی شخص سے یا اس کے ذریعے سے مہیا ہو سکتی ہے یا کر کر کے پہلی دفعہ پوری ہوئی ہے کچھ سمجھ بھی آئی جی بے حیائی دی کو کتاب بے حیائی دا کاروبار بے حیائی دی کو گل پامے اس ملک دی پامے باروں ملک دی ایتھے لے آوے یا بار بھیجے یہ سارا دو سو تے بانوے دفعہ لگ دیئے یہ دی سزا کنا جی تو جو ہے تین مہینے یا جرمانہ یا دونوں سزاوان دفعہ دو سو ترانوے فحش اشیاء وغیرہ کا نوجوان لوگوں کو فروخت کرنا بے حیائی دیا کتاباں بے حیائی کی کوئی شہ کنہوں بیچنا نوجوان بولو بولو بولو اس واسطے رکھا ہے کیونکہ بڑھیا کی خیر ہے بڑھا بے حیا ہوئے خیر ہے رب رب جاگا سہی سلیمان سمجھو ہے چورانوے کے فحش افعال کم فاش گیت گانے جو کوئی شخص دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے چلائے کنیا دفعہ نے تھے ملک چج تک کسی جگہ سے کوئی بے حجائی کا کام تو نہیں ہو رہا کوئی کتاب کسی تھان سے بے حیائی میں بکری ہوئے تھانے دسو تھوڑا کھانا خراب نہ ہوئے جب انہوں نے پتا جو کوئی نہیں بکری ہو رہی تو ساری نشان نہیں کرتے تھانے یہ قانون ہے یہ آئین ہے لکھیا ہوتا ہے اگر کوئی مولوی دو سو بانوے دو سو ترانوے الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں الجھا ہے پاؤں یار کا آپ اپنے کام میں سیاح گیا بولو مسلمانوں اگر تیرے محمد الرسول اللہ والی دسی غیرت اور دسیا ہیا ایمان پہ آئے تے اندروں بولے گا کسے ملا کو پوچھن دی ہن لوڑ نہیں او تو خود دسے گا ایمان نال دسو اے فلماں ساریاں حیا دا کام ہے یا بے حیائی دا آج کل بولو بولو تر ٹریٹ نو تینوں میں نہ تیروں میں جہے میرے شکردان بہن جوگے نہیں وہ میرے زبان درازی کرن شرم نہیں ہوگی ذات کی کرلی چپے آسمانوں سڈے سبقہ تو بغیر اللہ دے فضل نال مسلم دا دل کوئی نہیں چھین سکتا اگر مسلم دا دل خسے گا مسلم دا دل قابو آئے گا نا چیز چشتی چشتی دیا گلا قبضے آئے گا کیوں سان پتا ہے سڈے کول پیغام خواجہ غلام فرید محرالی ورگے گا اتنے تو جو ہے دسو سنگیو تین دفعہ تین دفعہ تین دفعہ تین دفعہ ایک نہیں دو نہیں میرے دوست نے ضلع لیا ضلع لیا وسطی مہرآباد مفتی سعید احمد صاحب باروی مدرسہ ہونا تھا میرے دوست نے ہر سال میرے سدے نے ایت کی انہوں کو ایک جرم ہویا انہوں نے عید دن ایک دن دن جیل جانا پیا زمانت تو باہر آئے جرم کیڑا کیتا کہ بغیر حکومت دی منظوری تو لسنس ڈی پی او دے لسنس تو بغیر انہوں نے کھلا کٹھیاں کی کی کٹھیاں کی تھی ایڈا وڈا کفر ہویا ظلم باہر آئے تین دن اندر ادر دسیا جی میں صرف منظوریوں بغیر کھلا کٹیاں ہونا آئین تے کہیں دے ہر کسی نو مذہب تے ثقافت تے پھیلانے اس تے اتے چلن دی اجازت ہے جی اجازت ہے تے او کھلنا کسی بابی تو اتے نہیں کٹھیاں کیتیاں اونا شیعہ تو اتے نہیں کٹھیاں کیتیاں اونا اپنے سنیاں تو کٹھیاں کیتیاں تے پھر مجرم کیوں بنے گے توجہ ہے اچھی بولو ذرا اچھی میرا بیان سننا ہوئے تے ککڑی دے دل والا نہیں کسی شیر دے دل والا بنایا چاہیے اتے ککڑیاں تے کتنے دا کوئی کام نہیں دسو دسو مولوی لے رہا ہے بغیر منظوری مفتی مقام کا بندہ ہے مفتی مولانا غلام محمد صاحب نکا بندیالوی اللہ تعالی منفرد فرما سڈے یعنی, یعنی استاد بھائی کے شگرد نے میں بھی اللہ بلیال رحمہ اللہ تو اجازت یافتہ بندہ ہاں، مجازہ مینو آپ نے فرمایا سی میں جو کتاباں زندگی پڑھائی ہیں سارے دی میں تینوں پڑھا کی اجازت دیتی جدو استاد العلماء مالک المدرسین نے اجازت دیتی ہے یقین کرنا اللہ تعالیٰ نے اس بعد میرے شرے صدر قدیب جو سینہ کھول دیتا ہے پڑھا ورنی کھار کوئی بندیال بھی بیٹھا ہوئے کوئی کسی قسم کا بیٹھا ہوئے حضور تو جوڑے پاک کا صدقہ میں فلسفے تے میں منطق نو تے خالی خالی یہ نہیں اینو پڑھا سکنا میں تے جرا بھی کر سکنا میں رد بھی کر سکنا منطقی ایتھے غلط لکھے نے چینج نہیں ہیں استاد العلماء مالک المدرسین تاجدار گولڑا دے خلیفہ حضور بابو جی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ دے بھی خلیفہ فرماندن میں آپ نے مینو خود فرمایا سی مولانا احمد علی سندیل بھی لاہوری میرے نال سنے سڑے انہاں کٹھے سان سی دومی انہاں فرمایا مینو پیر میرے لیے شاہ سرکار بڑے حضرت اعلی انہوں نے بھی مینو بیعت کیتا ہے اور نال مینو بابو جی نے دوبارہ بیعت کیتا ہے فرمایا مینو باپ بیٹے دو ہزار سال توجہ ہے او مفتی بیٹھا ہوے جنگل نہ دے خلاف پتہ لگ جاوے حالانکہ سی کھلا کٹیاں کرنیاں اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے یہ آئین ہے یہ آئین ہے یہ آئین ہے جو میرے ہاتھ میں ہے دنیا کوئی بندہ ہیں ایجنسیاں ہر بار روپے پیروں میں سکن واسطے ہیں حضور دے جوڑے باغ کا سدکا کروڑا پیشاب کر کے پیشاب جی توہین ہی سمجھنے میں خطا کار نہ تھا تو نے خطا کار کیا مینو کپڑے بھی تڈے پانے پہ گڈیا بھی تڈے استعمال کرنی پہ نہیں قسم استاد کی جی قبضہ قدرت میری جان ہے دل سے چاہتا ہے نکر ہو اپنے مالک بھی یاد ہوئے اس پی رہی ہے دال ساگ ہوئے جت کرڑ کا خواجہ فرید کا مذہب ہے اب بولے مرے خواجہ فرید فرماؤں گے اب فرماؤں گے جت کرڑ کنڈا بوئی اچھ درد مندان دے دے توجہ ہے کہ نہیں بولے لوگ بولو سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے سڈا کلندر بولیا ہے اقبال سنا فرماندہ ہے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ ورنہ دل دا دین دا ویڑا محمد دے دین دا ویڑا برباد ہو گئے کیویں ہو سکدا ہے او کہندا کسے مولوی تو نہ پوچھ آپ دل تو پوچھ تیرا دل واپسی جواب نہ دےوے اقبال نو مڑ بیٹھا ذرا بولو چا جنہاں نو اللہ نے منہ وچ زبان دتی ہے وہی بولو میں پوچھنا ہو ہو وقت بہت تھوڑا ہے تھوڑا سر کا وقت ہو جانے کل میرا خطاب ضلع اکاڑے تقریباً سوا لکھ بندے نے سننا اس علاقے والے ایک تو میرے بہت جانتے نہیں جی کوئی جانتے بھی ہیں تو وہ مغربی تہذیب کے تسی کافی نے کیونکہ ترقی ادھر قدم رکھنی پھر اس واسطے زیادہ ناچیز نہیں سنتے اتنے علاقے والے کیونکہ رجے پائے نے بغیر تو <laughs> وہ میرے بڑا سن دے حضور نے جوڑے پاک نے سدکا چشتی کا نام خالی نہ سن دیا ہزار دس دس ہزار مجمے خطاب کر کے آ رہا پتہ نہیں کن جلسے اور سوا لاکھ کل اجتماع ہونا ضلع اکاڑا مرولا شریف حضور سیدنا میرے بیلی بھی سن میرے دوست بھی سن اور میرے میں سمجھو شیخ بھی سن میں انہوں نے بہت احترام کی نظر نال ویکھنا صوفی صدیق احمد صاحب مرولوی رضی اللہ تعالی عنہ نقش بندی سلسلے دا با کرامت ولی سی جنہاں دی ماکھ نال زیارت کیتی ہوئی انہاں دے اور شریف جو تے انشاءاللہ توجہ ہے سجنا مولوی دیا کھلا مدرسے لکیاں کیا بے بے بے حیائی حیائی حیائی دی کتاب دا دا لٹریچر بغیر کوئی کم اس پاکستان نظر نہیں آیا دا کم ہے اچھی بولو سارے بولو فلما کا کام ہے یار جڑے ویخ آشق میں انہوں نے کچھ نہیں آتا میں دوسرے کی پہ گل کر آشکا میں چھیڑ کے مرنا مینو پتا ہے بڑے بڑے آشک دیوانے بیٹھے نے ہو سکتا پھر لڑ پائے لیکن میرے نال کی لڑن عجیب گل ہے قانون بھی خلاف بول گیا ہوں تو قانون بھی لڑنا پینا توجہ ہے اچھا ہوں میں پوچھنا قانون تے کہہ رہے ہیں تین دفعہ لگنیاں نے فلماں تے تے او دے واسطے اونا فلماں واسطے قوم دے خزانے وچوں جڑا حصہ جنوں بجٹ کہندے نے او بجٹ جدوں بندا ہے تے بجٹ پاس ہوندا ہے تے حصہ ایک منتخب کیتا جاندا ہے ارباں روپے فلمی فلمی کجرا واسطے فلم انڈسٹری واسطے میرے خیال سے میرے خیال دے وہ خبر نہیں ہو سکی او تسا فون تے کر دیو ساڈے وزیر اعظم صاحب نو فون تے کر دیو کہ سر جدو مہربانی کر کے تسا لوکاں دے عوام دے عوام دے املاک اور رقم رقوم پیسے واپس کران دے چکر چو اور خزانہ خالی ہو گیا ہے تو تسی کہندے ہو خزانے وچ پیسہ پاؤ تاکہ قرضہ دو لکھ دیا دو لکھ دیا دو دو لکھ دیا وزیر اعظم ہاؤس دیا مجھا ویک گئی نے بغیر دیا مجھا کیوں بیٹھیا نے کروڑا مینو کہ چیشتی گستاخ بولتا میں گستاخ میں گستاخی تو توبہ کر گیا میں گستاخا نو کدی گستاخی کردیا کسی طرح نشانہ بنا میں گستاخا نو کدی بھی گستاخی کا نشانہ بناوا میں مرنا خدا دی یہ پاکوں بے ادبی کر کے میں مرنا دسو دو دو لاکھ مجھ پی ہے جیڑی کنجر خانے کی مجھ وزیر ریاض ہاؤس کی مجھ بچ رہی ہے حاجی ہاں، رہا باب حاجی رہا للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے توجہ ہے گستاخی معاف پھر توبہ کر لا میں صرف دو ہاتھ کی دو لتاں بھی جوڑ کے معافی مانگی ہاں جی،, ہاں, جی، ہاں, جی، ہاں جی میں صرف اتنا عرض کرنا چاہنا کیا وزیر اعظم ہاؤس کی دو دو لاکھ کی پیسے وہ فضول خرچی نظر آئی ہے اور کنجر خانے دیا کروڑا کروڑا دیا مجھا ریما کجری کجری تے فلانی جان دیو میں نہیں جان جان دیو دیو میں میں نہیں بہتر قریب ہو ہوں ہاں۔ سارے بیٹھے پتہ ہے کسے بھی کتھے پتا اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ سنگ سنگی پڑھ رہا سی باطل دیا چیقا کڈوا سارا چشتی آیا چیقا نکل رہی ہیں کہ نہیں ہوئے جی ال چیخ دیے جی باطل نہ چیخے تو مڑ سواد نہ آ جا بولنے بولنے بولنے بولنے میں پھر سوال کرتا ہوں کیا دو دو لاکھ کی حلال میںلال کیلالی دعا دے مچھا کتا بھی پیوے کنجر دیا فلم کنجر دیا فلم دلیا دیا فلم بغیرتا دیا فلم جنہوں خدا فرما شیتانا اللہ فرماتا ہے فضول خرچ لوگ شیطانوں کے پھرا ہے شیطانوں کے بھائی شیطانوں کے کے بھائی ہے میں پوچھتا ہوں پیسہ ہماری جیب کا ہمیں بھینس تو گوارا ہو سکتی ہے لیکن ہماری جیب کا پیسہ شیطانوں پر لگے یہ ہمیں گوارا نہیں ہو سکتا وہ اللہ فرماتا ہے گناہ اور زیادتی اور ظلم پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو یہ ہے قرآن کے نہیں بولو تعاونوا على الاثم ولا تعاونوا على الاثم والعدوان تعاونوا بالبر والتقوى اللہ فرماندا ہے نیکی تے پرہیزگاری دے اوتے ایک دوسرے دی مدد کرو جدو مولوی کھل خل لیکی جڑے دے رہے نے تا مدد کر رہے ہیں دفاع مفتی اندر اندرو رب فرماوے گناہ تے ظلم زیادتی تے ایک دوسرے دی مدد نہ کریا جی او دے واسطے اربا روپے دی مدد خزانے وچ آوے وزیر اعظم صاحب کہندے نے کہ گنجا تے فلان تے فلان میاں نواز شریف واسطے لبو تحقیق کرو اے نیب والو اے نیب والو دیکھو انہوں نے کہاں کہاں تھپلے لگائے ہیں اور میں پوچھتا ہوں ایسے کام جو نیب سے پوچھنے پڑتے ہیں وہ جرائم اور برائیاں وہ ظلم اور نیب سے پوچھنی پڑتی ہیں ادھر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے وہ جو برائیاں ظلم لانتا نیب تو پوچھنے بغیر تسا خود کرا رہے ہو بجٹ جڑا پاس ہوتا انہوں نے پتا نہیں فلما فلما چ لگتا تو فلما کی مرد اگر فلمیں بے حیائی نہیں اگر یہ جڑے لٹریچر بازار اور سکول کتابیں اگر بے حیائی نہیں تو پھر میں یہ آخا گا بے حیائی کا مانا سانو بھی دس دو پتا لگ جائے ادو تو بچ جائیے ہوں میں دسا بے حجائی کا مانا انہوں نے نزدیک کی ہے بولو تسا کی پا کے بیٹھے ہو تسا کی کی پا پا کے کے بیٹھے بیٹھے ہو ہو کپڑے پڑے سر سر سر سر ایتھے شاید شاید ہی ہی ہی کو بندہ ننگے بیٹھا ہوئے نہیں سارے کچے دستے کوئی پتہ نہیں بیٹھا کچے ننگا سر کہ سارے ہی سر کج کے بیٹھے نے بے گے یا دی سمجھ سمجھا یہ ایک مولوی صاحب کا نیٹ دے مولوی مولوی ایک دا نیٹ دے نیٹ اوتے بھی اگر موبائل گم ہو جائے ملے نو پولیس کا حق بنتا واپس نہ کرن مولوی کے نال نہیں کنے گے میں نیٹ سکنا ہے جنہیں ہاتھ کھڑے کرو فلم رجانے ٹوبے جا جاجا نہیں چلو ویکی کا کام رہنا نہیں چاہیے نعرے تکبیر نار رسالات نار تحقیق توجہ ہے جہاں تک مولوی کے جرم کا تعلق ہے کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے اس کا وہ گنا ہے لیکن لیکن جنہوں نے غیرت کی جنہیں وہ موبائل پکڑے پکڑ کے اتنے چڑھایا پہلے میں شرح رسول الدین بھی دس دیا کہ ملا جی اپنا وہ بغیرتا کسی کے چھپے گناہ کو سر عام کرنا یہ خود کنجر کنجر ایتھے یاد آئی سی دوسری گل جسے وہ پولیس کول گیا پولیس دی ہاں کڑی او اگوں میں ادا ایسا اگو مولوی کہ ادا ہی یہ سن چمک چھلو چمک چھلو بن کے سی پھر میں لے گیا اگوں اگوں نہیں کیڑی سزا لبھی لیکن جو ناچیز تبصرہ اس کرنا ہے سچی دسیا جو مسلمانوں مولوی مول چھولی پا کے چمی چٹاخی کرے تے او تے بن گیا مجرم تے جاوے تھانے تے جیڑا فلم وچ چمی چٹا سلطان رہی کٹ کے پیا ہوندا ہے سٹ کے پیا ہوندا ہے ہوں چھولی چبادت کو ضمیر جاگیا کہ نہیں جاگیا سواد تے آوے کو داتا دی نگری تو آگے پیغام نہیں گیا سی جی۔ دسو پھر ساڈا کلندر اقبال بیٹھا سی تے انہاں دلیاں دے ایہو جے حالات دیکھ کے تے پھر اخیر بول ہی پیا سنا دیا اقبال کہندا ہے حق سے اگر غرض ہے اگر قرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ حق سے اگر قرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ یورپ سے در گزر آنتی جی تا مقصد حق نال کر مولوی دا گنا نظر آدھا دوسرے کی عبادت لگتی ہے تھوڑا یہ مطلب مسلمان یہی ہے اور وہ پہلا سو سال سہ گیا نہ جانے کون سا قانون سزا دے گا مجھے مجھ پہ الزام ہے مذہب کی طرف تاریخ مولوی چھوڑی بٹھاوے کنجر نو غیرت آوے تھانے چا پہنچاوے کئی دفعہ لگ کے تے جیل چلا جاوے تے ساری دیہڑی فلما اسے کام وچ ہون اس تو بھی اتلیاں ہوں او دے واسطے خزانے وچوں حصہ آوے قوم دی ثقافت فرماوے گھر گھر پہنچاوے اپنا فرد پورا پہ بچ لگ رہا ہے تیرے دل چ محمد کی روحانیت بھی بول رہی ہے اقبال دیا فوٹا لگی سچی دس یہ تین دفعہ سکول پر لگتی ہے کہ تین دفعہ سنائی سکول فلم ویڈیو جو لانتی نے دفا لگتی تین دفعہ یا نہیں لگتی ڈرامیہ لگ لگ اس خبر بلیاں لال کر کے بیٹھی ہے یہ تین دفعہ لگ دیا کہ نہیں لگ دیا موت دے خوہ تے لگ دیا کہ نہیں لگ دیا ملا دی کھل تے کیوں فوری فور ہو جاتا ہے یہ واسطے بجٹ جو حصہ میں چیلنج کرتا ہوں تم ناسیز کا وزن کیا برداشت کر سکتے ہو اسلام آباد پوری دنیا سے نکالو دانشور اگر چیز کو ایک جملے کا جواب دے دے میرا کیما کر کتے آپ کے سوچ دے اگر جواب نہ آئے تو خدا دے آپ کو ہار دی ہارت حا سکل جی دفا لگ اسلام وی لانت پاؤں جانتا جفا تین تیری جیب پیسہ تماز پڑھے تیری جیب کا پیسہ تو نماز پڑھے تیری جیب کا پیسہ کجرا جا رہے نماز پڑھنا رب والمنکر بے شک نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے کوئی ریونٹ والا ہو میں اس سے بھی پوچھتا ہوں کوئی دوسرا تیسرا اس سے بھی پوچھتا ہوں بتاؤ تو صحیح تم کیسے نمازی ہو تمہاری نماز تو بے حیائی برائی سے روکتی ہے اور تو پیسہ دے رہا تو پیسہ دے کر بے حیائی برائی کا امدادی بن رہا ہے نماز روکتی ہے تو امداد دیتا ہے نماز روکتی ہے تو امداد دیتا ہے پتا تیری نماز نماز چتر ویخ کے کجرا کی امداد کرنی دین ویخ کے دیے کی امداد بھی کرنی مولوی تیر کلو کی لنگ جائے جی مرلا چگا ویخ کل دا دا مرے اوتھے تے تے تے تے چھتر ویکھ کے اپنے آپ ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے تینوں پتہ پتہ بتی بل بل بل جڑا کنا ٹیکس ٹیکس ٹیکس کنے کنے نے جی دو حصے حصے ایک حصہ بولو ایتھے میں آکھوں وزیر اعظم صاحب دے متعلق گل کر بولو بولو بولو بولو بولو بولو کیونکہ ہمیں انہوں نے ہی اجازت دی ہے بولنے کی جی انہیں خود آخیا انہیں آخیا میں پاکستان کو مدینے کی ریاست اور فکر اقبال کے مطابق بنانا چاہتا ہوں میں تو ہوں جگہ جگہ تے کہنا میں سر سر وزیر اعظم پاکستان کو مفت کا مشیر مل گیا ہوں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جب نواز گنجے کے دور میں گستاخی آستانہ خواجہ خاجگان پیران پیر خواجہ خاجگان پیران پیر حضرت میاں نواز شریف صاحب سجادہ نشین آستان آلیا گنج آباد شریف بولو گے چشتیا نواں پیر بنایا میں نہیں بنایا پیرا نے پیر بنایا پہلا پیران دا پیر پیر نہ خاجا گلام فرید ورگا تو پھر پیران پیر دستگیر روشن جی پیر اج دے ہون تے پھر پیراں دا پیر یا وزیر اعظم تے یا کنجا شریف یا اے یا اوے کنجے پنجے سارے پیراں دے پیر نے کیوں انہاں کول پیر جا کے ہاتھ بن کے کھلوندے نے حضور ٹکٹ لب جائے گی او کہندے نے آو اساں کڑے کول بغیر دی ٹکٹ ہے لے جا بولو مرو میں ٹھیک آخیا پیرا کا پیر کے نہیں سچی دسو وہ تھی جانے جانے پیر جی دعا ساری مشکل وہ جانے نے انہوں نے دربار پہ آدھے نے پیر جی ساری مشکل کر کے ہوں فکیر بوہے خالی نے شتانہ دے بوہے پلے نے میں ساری گلا سٹنا نہیں چاہتا صرف یہ گل کرنا چاہنا گنجے کا دور دور ڈی چوک اسلام آباد دھرنا دتا سی ایک مسٹر کینیڈا ایک وزیر دو مہینے دھرنا دتا اس دھرنے بل ساڑے ساڑے وزیر اعظم صاحب نے دو ہزار چودہ بتی کے بل ساڑے کہہ کے کہ دیکھو جی بل مہنگے ہو گئے ہیں لہذا ہم یہ جلا رہے ہیں کیونکہ یہ پیسہ میاں نواز شریف کی جیب میں جا رہا ہے لہذا ہم دل جلا رہے ہیں میں پھر جگہ جگہ تے آخنا تو بھی آخنا وزیر اعظم کی سنت ادا کرتے ہوئے تم بھی دل جلا دو اگر گنجے کے دور میں بل مہنگا ہو تو میاں نواز شریف کی جیب بھرتی ہے تو اگر وزیر اعظم عمران خان کے دور میں بل مہنگا ہو تو پھر حضرت کی جیب بھرتی ہے ہم دونوں کی جیب خالی کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم فلانا بھرنا چاہتے ہیں واپس کرا کرا کے تو مہربانی کر کے اصل سارے سنت ادا کردیا بہندیا چڑھا تنا کرتے سر وہ جی فریچے کی اصل نہ وہ چاہے نہ بھرنا چاہے آسان ساڑیا دور ساڑیا دور جڑے ساڑنا چاہتے ہو ہاتھ کرو میں آخر میں آخر بل سار کیا میں نہیں آخر بل سار میں یا نہ وزیر اعظم کی سنت سے ادا کر تینوں پتا لگ جائے سیاست کی زبان کی ہوتی ابلیس اور اس کی ضروریت میں پوچھنا ایمان نال دس گنجے دے دور وچ بل مہنگا ہونا جرم سی ہونی عبادت ہو گیا ہاں؟ اگر یہ کہے کوئی کہ ہون جی بل مہنگا ہونا مجبوری ہے قوم واسطے کیا گنجے کی طرف سے یہ جواب نہیں ہوتا بول دے نہیں ہوئے کام پر لیکن تمہیں دسنا چاہنا سیاست کی زبان جس کو سیاست آج کل کہتے ہیں اس کی زبان شیطان کی زبان ہے ٹھیک ہے کہ کسی ہو گیا وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا پچاس لاکھ مکان بنائے گئے میں نے کہا آپ سیاسی زبان کا مطلب نہیں سیاسی زبان کا مطلب الٹ لینا پڑتا ہے لہذا جب انہوں نے کہا پچاس لاکھ مکان بنائیں گے اس کا مطلب ہے پچاس لاکھ گرائیں گے گر رہے تھے علاقے چ گرے مسجد بھی ٹائی شاہ نور سٹوڈیو والی مسجد وہ کیوں نہیں شاہ نور سٹوڈیو والی مسجد کیوں کہڑے راز دسو سونے ٹھیک آخیے گل غلط اور سنو ہوں میں موضوع دی آخر گل کر لگا کیونکہ آیت پڑھیے دین میں جبر جبر جبر کر دیا یہ جو کچھ تھا یہ تمہیم ہے بتانا چاہتا تھا کہ ہم میں جو کچھ بولوں گا وہ دین کے بھی مطابق ہے وہ دین کے مطابق تو ہے ہی ہے آئین کے خلاف لو میری ہوں اگلی گل سنو کیا کیا دین میں جبر جبر جبر جبر جبر جبر کی مطلب مطلب مطلب یہ لوگ اج کل نمی روشنی والے گمراہ کردیا لوگوں اس آیت کا مطلب یہ دستے کہ جی دین میں جبر نہیں یعنی تکے نال نو داڑھی نہ رکھاؤ کسی نو نماز نہ پڑھاؤ کسی قرآن نہ پڑھاؤ کسی روزہ نہ رکھاؤ کسی نو حج نہ کراؤ کسی دا عمل تکے نال نہ کراؤ تاکہ بھی آ گیا پیار نہیں مار نہیں پیار مار نہیں پیار مار نہیں لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لانتی مطلب ہے اسلام کے اندر اسلام کے اندر جو کہا جاتا ہے دین میں جبر نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کے احکام پر چلانا جبرن نہیں ہوگا اس کا یہ مطلب ہے کہ تکے نال کسی نو مسلمان نہیں کرنا تکے نال کسی تو کلمہ نہیں بنا جی پڑھ بھی بیٹھے گا تو منافق بنے گا رہا مسئلہ تکے نال نماز تو تے صحابہ پڑھا سن بولدا نہیں ہوئے دھکے نال نماز صحابہ پڑھا سن اچھا، جی اسلام میں جبر نہیں ہے تے رمضان کے مہینے آتے ہیں سڑکوں کے ہوٹل بند کیوں ہو جائیں آؤ ایسے گل سے آ جانے دین چبر نہیں دین نہیں دین چبر نہیں تھکا نہیں دھکا نہیں کوئی نیکی دھکے نال کرا نہیں سکتے کوئی برائی دھکے نال روک نہیں سکتے کوئی نیکی دھکے نال کرا نہیں سکتے کوئی نے برائی دھکے نال روک نہیں سکتے دین نے جبر نہیں دین نے جبر نہیں دین نے جبر نہیں میں ایہی انہاں دے منہ دی گل لیندیاں عرض کرنا وا آ جاؤ اسے گل دے اوتے او درگے نہ بنو او درگے نہ بنو او درگے نہ بنو آ جاؤ اسے گل دے جبر نہیں کرنا جبر نہیں کرنا مرضی تے چھڈنا ہے آ جاؤ اسے گل دے اسے گل دے آ جاؤ جبر نہیں کرنا تھکا نہیں کرنا تے پھر پھر ساڈی وی عرض ہے ساڈی وی عرض ہے دھکے نال پولیو نہیں پلانا دھکے نال پولیو نہیں پلانا دھکے نال سکول نہیں بھیجنا دھکے نال سکول نہیں بھیجنا جے دھکے نال قرآن نہیں پڑھا سکتا دھکے نال رب دی رحمت نہیں دے سکتا دھکے نال انگریز دی وانت کیوں دے سکتا لہذا خبردار تعلیم کی ایمرجنسی نہ منظور نہ منظور نہ منظور تعلیم کی ایمرجنسی نہ منظور نہ منظور تعلیم کی ایمرجنسی کا کیا مطلب ہے جی تعلیمی ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے پچاس ہزار جرمانہ چھ مہینے قید باپ کو ہوگی اگر باپ بیٹے اور بیٹی کو سکول میں نہ بھیجے گا جی باپ اور بیٹا مدرسے نہ بھیجے جی ان روپیہ جرمانہ نہیں ہو سکتا کیوں ہے بندے بندے نو پتہ ہے اور قانون کہتا ہے تین دفعہ لگتی ہے تین دفعہ لگتی جڑا نہیں بولے گا بڑا وڈا بے حیا ہوئے گا دکے پولیو دے قطرے کیوں پلا ایتھے دکے کسے نو دودھ پلایا جاندہ ہے کسی دے بال کدی تینو تکے تکے نال نال روٹی کھوائی ہے ہے پولیو کیوں ایتھے پھر آزادی ہونی چاہیے اگر کوئی پلاوے بوتل پی جاوے بوتل اص بولیے سانو وڈ دے اور اگر نہیں کوئی پلانا چاہندا چاہتا تو کس قطرہ بھی نہیں پلا سکدے کیوں خود کرتے ہیں دین میں جبر نہیں کدی کسی نو پھڑ کے اندر کر لینا پولیو دے قطرے پی کیوں ہے کیوں ہے اندر ہوے اوئے کیوں ہے تسی ہے کون جڑا قانون تے دین دوواں دے آئین تے آئین تے دین دوواں دے خلاف چل کے لوکاں نو جبر کرو اور سنو تے گھر کی گل کر رہے ہاں۔ کر دیا ہاں؟ اور مینو امید ہے میرے گل کی پذیر آئی تے علاقے بہت ہی ہونی چاہیے میں ضلع سیالکوٹ کے اتنے علاقے بولیا ہاں، قسم خدا دی کر کے آنا جس میں گل کی اس لیے سرکاری لوگ بھی ہاتھ کھڑے ضلع سیالکوٹ کی گل پہلا پہلا ستر سال اس ملک کے اندر عورتوں کے شناختی کارڈ واسطے انگوٹھے کا نشان چلتا سی چلتا سی اس لیے پہچان ہو جاتی سی سرکاری غیر سرکاری سارے کم انگوٹھے بڑھ جاتے سن ہوں تصویر عورت کی کیوں ضروری ہو گئی نے جڑے چاہتے ہیں کارڈ جی راضی ہو دھی بہن کی فوٹو داستے وہ ہاتھ کھڑے کرو انسان کہنا نہیں اگر کوئی ستھن ننگی کر کے ستھن اتار کے ننگی کر کے فوٹو دے اسا کچھ نہیں کہنا اسا کچھ بولیے تو پھر آخے کوئی لیکن اگر کوئی ہمیں کہے کہ اپنی عزت کی فوٹو دو شناختی کارڈ کے لیے ہم جان تو دے سکتے ہیں عزت کی تصویر نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے للکار ہے للکار ہے ہاتھوں کو بلند ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے یار یہ بتاؤ یار یہ بتاؤ یہ میں نے بات غلط کہی ستر سال تک اگر عورت کی پہچان انگوٹھے سے اٹھتی تھی تو اب آج اب آج کیوں نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی آپ کیوں نہیں انگوٹھا وہ جو منگتے نے کیوں نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے میں تو انگوٹھا ہی دینا تسا دینا چاہتے جی کہ نہیں دسو انگوٹھا دینا یا یا یا فوٹو فوٹو فوٹو ماں ماں بھن بھن دی دی دینی دینی ہے ہے انگوٹھا انگوٹھا اتوں سنو کمی نے جتھے وزیر اعظم وزیر اعظم دا سر کتے دا دھاڑ وزیر اعظم دا سر کھوتے دا دھاڑ وزیر اعظم دا سر تے خسرے دا سر ہرتو اتنی گلو ایک چکڑ نادرا ٹھیک امریکہ کو نادرا کا ٹھیک امریکہ نادرا کودرا امریکہ دے ماں دے کتے چڑھا جدو ہاتھ آ جائے گی نہیں کرے گا اب بابا جناح نے جس کو بابا جنا کہا جاتا ہے اس نے تو انگوٹھا رکھا تھا یہ اپنے بابے کے خلاف کیوں چل میں اتنے اگر تے اسلام دیا غیرت دیا گلا سنا وا بن مار دیا بن قسم خدا دی کر دیا لیکن میں ادھر جانا نہیں چاہتا میں بہت کچھ سنا چکا توجہ ہے جڑے چاہتے ہو تھی بھن اپنی فوٹو دینا وہ چڈ کے باقی ہاتھ کھڑے کرو ایسا اوہی مطالبہ کرنے ہیں کہ ساڑی تھی بہن دا اوہی شناختی کارڈ پرانا جاری کیتا جائے اور نمی کمین کی بغیر تھی بند کارڈتی جائے اگر کوئی میں دیکھ لیا کیڑا گہرہ تڑا بیٹھا تھے او بہت اچھے بہت اچھے پیچھے میں بڑا راضی ہوں انہوں بچوں کے اتنے ہمیشہ بندے نو منافق نہیں ہونا چاہیے بندے نو سیدھا ہونا چاہیے اگر کوئی بغیرتی نال سچا ہے تو سچا رہے اگر کوئی غیرت نال سچا ہے تو سچا رہے چاہتے جی ہوں تصا کی چاہتے جی وہی تھی بہن کے پرانے انگوٹھے ہونا شناختی کارڈ اسی بننے چاہیے میں ایسے ہی ایسے ہی مقاصد کی خاطر جدا حکومت پہلا تفصیل ذکر کیتا ہے میں دے واسطے لاہور جلسہ کرا تساں سارے نو سدا اساں لڑن والے ہے نہیں لیکن ظلم تے بے غیرتی دی اللہ دا سہن والے بھی نہیں ہم یہ حکومت کو بتانا چاہتے ہیں وہ ایجنسیوں کو کتے اور ہوں گے جو پیسوں پر لڑتے ہیں تم سے لڑتے ہیں یا لڑاتے ہو وہ ہم جانتے ہیں لیکن ہم اللہ کے فضل سے اگر لڑتے نہیں تو دین پر مرتے بھی ہیں اگر ہمیں لڑنا نہیں آتا کہ ہماری شریعت نے منع کیا ہے لیکن دین اور غیرت کے لیے مرنا ہمیں آتا ہے کیونکہ یہ بھی ہماری شریعت نے کہا ہے پرمٹ چوک جان دو تھوڑی جی سرکی میں چٹپٹی مثال بھی چور لا رہے پور پاور والا جان دے علی پور پاور والا علی پور پاور والے نال پرمٹ چوک مشہور چوک میں تقریر بیٹھا کرے نا ہم میں مجمع ہی کرے لو اس سے زیادہ بھریا پیا ہے میں قسم خدا دی جڑے گال کی دے مکان سٹن دی وچ سارا شاعر ہے قاصر قاصر تیرا جتوئی دا قاصر بیٹھا یا تے نہیں ہن ایک کو اٹیک تھی گئے اودا مکان دکان ٹھاٹھی ہے نے سونا سادی شرادی فرمائیں گے ایک ڈکیٹ جا رہا سی ڈکیٹ بیٹھے مسافر آیا مسافر گزریا ڈکیٹ پائے گئے پھڑ گئے ہر شہ کھول کپڑے بھی لال ننگا کر کے بھیج دیتا ننگا کر کے پھیر دیتا پچھوں کتے چھڑ دے چھڑ دے چھڑ دے چھڑ دے چھڑ دے مسافر کہندا ہے مسافر کہندا ہے توجہ پچھوں کتے چھڑ دے مسافر بیچارہ وٹا چکن لگا زمین زمین سی سخت وٹے چکے نہ گئے وہ بچارا تنگ ہو کے کہہ یار کھے لین پیڑے لوگ کتے چڈ دیتے نے زمین بن دیتی ہے کتے چڈ دیتے نے وٹے بن دیتے نے کتے چڈ دیتے نے وٹے بن دیتے ایڈے کمینے لوگ پچھو ڈکیٹ نے واپس سدیا ہس پیا کہ یار گل بڑی چٹ پٹی کی جی۔ دس کی چن کی چن اس ہاتھ جوڑ کے آخیا حضور اپنے کپڑے چڑھے چڑھے چڑھے اس اس منگ آخیا حضور صرف کپڑے دے دو اصا بھی بھی یہ یہ کرنے اتنے مطالبہ کرا گے تے نہیں منگتے ساڈے کپڑے دے مار والا کام کم کم از سارے مہربانی میں ایڈا جو دوست بنتے ہیں چائنا نے کیا سی چائنا نے گنجے دور بجلی دا ٹھیکہ مینو دے دو میں تین سو روپیہ بل فی گھر لوا گا ہر گھر کے اندر اے سی چلن جن مرضی چلن نہ بتی بند ہوئے گی نہ اے سی بند ہو گی صرف تین سو روپیہ بل ایمان دس ہوئے چائنا نے بھی تو آخر کچھ کمانا سی بچوں تین سو بچوں کما گئے پینتالی پینتالی ہزار بل پانچ پانچ لاکھ میلے دس لاکھ میلے کیوں انہوں نے اما جی کی قبر دا چڑھاوا یا دادا نے ہجمری میں جنو نظرانہ دے اسی بات پر رہو بھائی اسلام میں جبر نہیں ہے جو جبر نہیں ہے تو پھر جبر نہ کرو جبر نہ کرو جبر نہ کرو ٹھیک ہے دیا دے فوٹو دا جبر بھی میں کہہ اگر کوئی ترقی والا ماں بہن دی ننگی فوٹو فوٹو نہیں بولا لیکن ایسا تصویر تک نہیں دے اسی فوٹو چہرے بھی نہیں دے سکتے کیونکہ ایسا ہیں وہ شیعہ دی کتاب کا ایک حوالہ دے کے غیرت کی گل کر کے ختم کرنا شیعہ مذہب دی کتاب شیعہ مذہب دی کتاب شیعہ مذہب دی کتاب الکافی ایک ملا یحضرہ الفقیر دو بہار الانوار تین ایک سو دس دلدانی کتاب ہے بہار الانوار ایک لاکھ دس ہزار دی میں چین لیا ناچین لیا حوالہ سوڑے شیعہ مذہب دے وچ اگر کتاباں اتنا لکھا میرا نک بڑھ گئی امام حسین تو پوچھا گیا عبارت پڑھنا تو سلل مرا تو نہیں امام حسین تو پوچھا گیا شیعہ لکھ دے امام حسین تو پوچھا گیا سونا دسو عورت جمعہ تے عید دی نماز پڑھ سکتی حسین نے فرمایا نہیں پڑھ سکتی اگر بڈڑی مئی ہوے بڈڑی مئی ہوے تے او وی پیراں وچ جرابا یا موزے پائے ہون پھر پڑھ سکتی ہے تاکہ غیر بندے او دے ایمان نال دس جڑا فوٹو دینا یہ وہ کرنا جو کچھ ہے یہ ایمان سے بتانا ایمان سے بتانا حسین کا دین غیرت کا ہو جا کے بغیر حسین کا دین کا ہوا غیرت بولو دین کہڑا دین ہے حسین غیرت بڑھیا نو ووٹان کے کھلا لینا بغیر تھی کہ غیرت تھی تو پھر بغیر تھی دین جڑا پھیلاوے وہ یزید جزید لیا کہ حسین دا اللہ دے فضل نال اسا حسینی دین دے رہے ہیں اخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بس میں کسی پرچی کا جواب نہیں دینا چاہتا وقت نہیں ہے نماز پڑھنی ہے میں نے کسی سوال لکھیا ہے میں انہیں گل کرا یہ جڑا سوال کسی امام حسین نے بارے لکھیا ہے نا ادا میں سات قسطاں جواب دے چکیا سات قسطاں اگر کچھ سننا چاہے تو سات قسطاں دعا فرما اور اجازت بخشو الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا کریم یا اللہ یا رحمان اللہ سونے محمد کے نام دیے دو جگ دی رحمت معافی بنا اللہ اللہ تمام دوستوں کو سلام ہو گیا مجھے مسافر کرنے کی کوشش کرتے ہیں وقت تھوڑا ہے کچھ کو ملاؤں گا